صاحب اور حاضرین محفل جناب ہمارے چشتی صاحب نے آپ کی خدمت میں بہت ہی موتبانہ سلام عرض کیا ہے دراصل یہ ہمارے چشتی صاحب جو ہے آپ کے بہت معتقد ہیں حضرت صاحب آپ کو جو ہے یاد ہوگا تو جو ہے بہر ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں اور سبھی حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب ہمارے چشتی صاحب نے آپ کی خدمت میں یہ سوال کیا ہے کہ حضرت صاحب جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں زیادہ تر وہابی ہیں تو اس صورت میں یعنی مسجدیں بھی جو ہیں وہاں زیادہ وہابیوں کی ہیں تو اس صورت حال میں کیا جمعے کی نماز ہم اپنے اسکول کے حال میں مل کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یا اپنے گھر میں جو ہے جہاں پانچ وقت نماز پڑھی جاتی ہے اپنے گھر میں جمعے کی نماز سب مل کر کرا لیں اس بارے میں آپ ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ خیر جی چشتی صاحب کو ماشاءاللہ اتنا پیار ہے کبھی چھ مہینے کے بعد تشہیر آتے ہیں پہلے ماشاءاللہ اللہ روز آتے تھے اب شاید پیار بھر گیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ عزت کو کھو دیتا ہے قدر کو کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا اس لیے میرے خیال میں چیٹھی صاحب دیر بعد تشہیر آتے ہیں تاکہ عزت بنی رہے تو میرے بھائی آپ روز آئیں گے تب بھی آپ کی عزت ان شاء ہم ایسے ہی کریں گے تو کیونکہ اگر آپ آدمی تھوڑے ہیں تو آپ پر جمعہ فرض نہیں ہے آپ زور کی نماز پڑا کریں اور آدمی آپ کافی تعداد میں ہیں تو مسجد بنانے کی کوشش کریں نہیں تو جہاں چاہیں آپ جمعہ شیو قائم کریں لیکن احتیاط زور جو ہے وہ بھی ساتھ پڑھتے رہیں